نے آج مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے مسلمانوں کی غیرت کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے جذبے کو بچانے کے لیے ہمیں جہاد کی دعوت عطا فرمائی ہے اے ربا تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہمیں دنیا پرستی کرنے والا کافر نہیں بنایا تو نے ہمیں دنیا کے ٹکڑوں پہ گرنے والا منافق نہیں بنایا بھاگنے والا بز دل نہیں بنایا ربا تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہمیں بے درد حکمران نہیں بنایا جس حکمران کی حکمرانی میں خون بہتا رہے اور وہ آرام سے اپنے محلات میں بیٹھا رہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رسول اللہ کا درد عطا فرمایا ہے یا اللہ تو نے جس طرح جہاد کی محنت ہمیں عطا فرمائی ہے یا اللہ مجمع کے سامنے علماء کے سامنے بات کر کے کہتا ہوں ہم اس جہاد کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے یہ جہاد جعفر تیار نے ہمیں سکھایا تھا بڑا جھنڈا دائیں ہاتھ میں تھا اسے کاٹ دیا گیا جھنڈا بائیں ہاتھ میں آیا اسے کاٹ دیا گیا جھنڈا سینے کے ساتھ لگا سیرا اڑا دیا گیا جھنڈا کسی اور نے اٹھا لیا امریکہ تو بھی سن لے جہاد کا جھنڈا میرے ساتھ میں ہے کاٹ دو اسے میں ادھر پکڑ لوں گا کاٹ دو گے اسے میں سینے سے لگا لوں گا جب میری گردن اڑے گی میرے یہ ساتھی اس جنڈے کو اٹھا لیں گے